اسماعیل بن علیہ نے حشام دستوائی سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ کچھ لوگ گرنے لگے پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے لمبا کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا اور لمبا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس قیام کو لمبا کیا پھر پھر دو سجدے کیے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور اسی طرح کیا اس طرح چار رکوع اور چار سجدے ہو گئے پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ مجھ پر ہر وہ چیز یعنی حشر نشر پل سرات جنت اور دوزخ جس میں سے تم گزرو گے پیش کی گئی میرے سامنے جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اس میں سے ایک گچھے کو لینا چاہتا تو اسے پکڑ لیتا یا آپ نے یوں فرمایا میں نے گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے معاملے میں عذاب دیا جا رہا تھا اس نے اسے باندھ دیا نہ اسے کچھ کھلایا پلایا نہ اسے چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار پرندے وغیرہ کھا لیتی اور میں نے ابو ساما جس کا لقب لولاد میں سے آگ میں اپنی انتریاں کسیٹ رہا تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو وہ تمہیں دکھاتا ہے جب انہیں گرہن لگے تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ گرہن چھٹ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو